اے بنی اسرائیل آئیے شروع کرتے ہیں تیسرے روز صبح سویرے ہی بیروت کا ساحل نظر آنے لگا عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے عرشہ پر چڑھ گئے اور بڑی خوش الحانی سے اپنے قومی ترانے گانے لگے فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت پسند آئے غالباً وہ مجھ سے بھی پاکستان کا قومی ترانہ سننے کی فرمائش کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے ان کا ارادہ بھام کر ادھر ادھر کھسک گیا کیونکہ اپنے قومی ترانے کے الفاظ اگر مجھے یاد تھے تو دھن نبھانا میرے بس کی بات نہ تھی جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ لوگوں کا ہجوم تھا جو ساحل پر کھڑے زور سے چیخ رہے تھے ان کے ہاتھوں اور گردنوں کے خوشمگی اشارے ان کی آواز کا برابر ساتھ دے رہے تھے دور سے معلوم ہوتا تھا کہ بلوا ہو رہا ہے نزدیک پہنچے تو گمان ہونے لگا کہ وہ لوگ جملہ جہاز والوں کو غصے میں گالیاں دے رہے ہیں کچھ دیر کے بعد راز کھلا کہ یہ لوگ بندرگاہ کے کلی ہیں اور آنے والے مسافروں کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ساحل پر جا بجا سرخ ٹوپیاں نظر آتی تھیں جن پر تیل کی چکنائی اور میل نمایاں تھی کپڑے بھی میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے شور و غل ریل پیل دھکم دھکا عام تھی اس دشت کو دیکھ کر بے ساختہ گھر کی یاد آتی تھی پولیس کے سپاہی غیر معمولی طور پر موٹے تھے اور گرمی کی وجہ سے اپنی وردنگوں سے بیزار یہ سپاہی زیادہ تر ٹھیلوں یا کمبوں کا سہارا لیے اونگ رہے تھے جب بھی آنکھ کھلی تو یوں ہی کسی کو دھکا دے کر کسی کو ڈانٹ ڈبٹ کر اپنے منصبی فرائض سے عہدہ برا ہو رہے تھے یہاں رومن کیتھولک پادریوں کی منزل آ گئی تھی اور وہ اپنا سامان اتروا کر بادل الخواستہ فرانسیسی نرسوں سے رخصت ہو رہے تھے پہلے انہوں نے نرسوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیر تک انہیں سہلایا پھر بڑی بے صبری سے چٹاخ چٹاخ الوداعی بوسے لیے اگر دوسرے مسافروں اور کلیوں کی نگاہیں بری طرح ان پر نہ جمی ہوتیں تو یہ بزرگ نرسوں کو اپنے مقدس سینوں سے ضرور چمٹا لیتے پادریوں نے توان و کرہن جہاز چھوڑا اور کسٹم ہاؤس کے دروازے تک جاتے جاتے کئی بار فرانسیسی نرسوں کی طرف مڑ مڑ کر دیکھا جو اب اپنے ہینڈ بیگ کھول کر اپنے رخساروں کے پاؤڈر اور ہونٹوں کی لپسٹک کو از سرینو تازہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھیں بہت سے مقدس ہستیوں کے ہوں یا گناہ گاروں کے عورتوں کے پاؤڈر اور لپسٹک پر ان کا اثر ایک سا ہی ہوتا ہے یہاں جہاز کو چند گھنٹوں کے لیے رکنا تھا مسافروں کو بیروت کا شہر دکھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت سی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا جیسی شاندار ٹیکسیاں یہاں نظر آ رہی تھیں ویسی موٹر کاریں غالباً پورے یورپ کے بڑے شہروں کو بھی کم ہی نصیب ہوتی ہوں گی فورڈ شیور اور بیوک کے ماڈل عام تھے کہیں کہیں کیڈیلک کاریں بھی ٹیکسیوں کے طور پر چلتی نظر آتی تھیں امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے بعد غالباً بیروت ہی ایسا شہر ہے جس کی سڑکوں پر بیک وقت اس قدر نئی امریکی گاڑیاں چلتی ہیں یوں بھی بیروت کے چہرے محلے پر کسی قسم کا بین الاقوامی رنگ و روغن چڑھا ہوا ہے زبان اور آداب میں یہ شہر فرانسیسی ہے موٹروں کے ماڈل بوشرٹوں کے ڈیزائن اور یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کے لحاظ سے امریکن ہے ہوٹلوں کے کاروبار اور پرفضا پہاڑی مقامات کی نسبت نہ صرف بیروت بلکہ سارا لبنان مشرق وسطی کا سوئٹزرلینڈ ہے اور جیسا کہ میرے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ العجزی نے مجھے ہالینڈ میں بتایا تھا بیروت کی نشات گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بجا طور پر دعویٰ ہے چنانچہ بہت سے عرب شہزادے جو اپنے ملک یا اپنے محلات میں شراب پینے سے معذور ہیں اپنے پرائیویٹ جہازوں میں جوک در جوک یہاں آتے ہیں اور راتوں رات دادے عیش دے کر صبح سویرے اپنے فرائض منصبی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں میری ٹیکسی کے ڈرائیور نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے وہ ہوٹل بھی دکھایا جس پر مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ سمیہ جمال ٹھہری ہوئی تھی ہوٹل کے دروازے پر سمیہ جمال کی بڑی تصویر عویزہ تھی تصویر میں اس کے کھلے بال گھنگور گھٹا کی طرح نظر آتے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھوں سے باہر چوک کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی جہاں ایک پولیس کانسٹیبل بڑی مستعدی سے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف تھا ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بڑے جذبے سے مطلع کیا کہ اس چوک میں ہر تیس منٹ کے بعد ایک حادثہ ہوتا ہے غالباً یہ لمحہ بھی حادثے والا تیسواں منٹ تھا کیونکہ اچانک ہماری ٹیکسی نے پہلے ایک راہگیر اور پھر بنفس نفیس خود چوک والے کانسٹیبل کو اپنے زد میں لینے کی سر توڑ کوشش کی بیچارہ راہگیر تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا لیکن ٹریفک کانسٹیبل نے سیٹی بجا بجا کر ہمارا تعاقب کرنے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کی لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبا کر رفتار اور بھی تیز کر دی اور ہم خطرناک پہاڑی موڑوں کو کسی خاص موجزے کی مدد سے طے کرتے ہوئے ٹریفک کانسٹیبل اور سمیہ جمال دونوں کی زد سے باہر نکل آئے ٹیکسی ڈرائیور نے معذرت کرتے ہوئے مجھے یقین دلایا کہ اس چوک میں ایسے حادثات کوئی خلاف معمول چیز نہیں ہے سمیہ جمال کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ راہ گیر ڈرائیور اور ٹریفک کانسٹیبل سب بیک وقت اسی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں ان حالات میں اگر ٹریفک میں تصادم کے واقعات رونما نہ ہوں تو یہ انسان کی بڑی کود ذوقی ہوگی بیروت کی سڑکوں پر حادثات کا ہونا کچھ سمیہ جمال کی سہرکار آنکھوں ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے تھے مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ ہم مسلسل حادثے کی زد میں معلق ہیں کھلی سڑکوں اور گنجان گلیوں میں ٹیکسی ایک ہی رفتار سے بھاگتی جا رہی تھی اور اس کی سپیڈ پینتیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے شاید ہی نیچے گرتی تھی کوٹ پتلون والے راہگیروں کے درمیان تو ٹیکسی بڑے اطمینان سے ہارن بجاتے ہوئے گزر جاتی لیکن اباؤں والوں کے درمیان ڈرائیور متذبذب ہو جاتا ڈرائیور نے وضاحت کی بولا پتلون والے راہگیر کی ٹانگیں دور سے واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کدھر سے کدھر کو جا رہا ہے اس کے برعکس عبا کے نیچے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ راہگیر آگے کی طرف جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مغربی لباس کا یہ افادی پہلو اب تک میری نظر سے پوشیدہ تھا امریکن یونیورسٹی کے قریب ایک فیشنیبل ریسٹوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے ہدایت کی کہ کوئی خوش مذاق سیاح اس ریسٹوران میں بیئر کا گلاس یا چائے کی پیالی نوش کیے بغیر بیروت سے واپس نہیں جاتا اپنی سیاحت اور خوش مزاجی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جا کر چائے کا آرڈر دیا ریستوران میں زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے اور غالباً وہ سب سیاح تھے اور اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیور کی ہدایات کے مطابق اپنی خوش مزاجی کی داد لینے آئے تھے ایک نوجوان بیلے نے مجھے چائے لا کر دی اس کی مونچھیں باریک اور تیکھی تھیں سفید وردی میں ملبوس وہ کسی جاسوسی ناول کا ہیرو دکھائی دیتا تھا جو بھیس بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت کر رہا ہو چائے کا ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے پاس مودب کھڑا ہو گیا اور فرینچ نما انگریزی میں بولا آپ کون ہیں میں پاکستانی ہوں مرحبا مرحبا اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور آپ میں اخلاقاً پوچھا الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں کے کس بے ساختہ جواب نے مجھے چونکا دیا عربوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے عرب ہوتے ہیں پھر شامی یا لبنانی یا عراقی یا مصری ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان لیکن تیکھی مونچھوں والے یہ نوجوان بیرا نہ صرف سب سے پہلے مسلمان تھا بلکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بغیر کسی حجاب کے خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا مجھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ بیرے نے پھر خوشی سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آپ نے اخوان المسلمین کا نام سنا ہے کیا اخوان کو کون نہیں جانتا میں نے جواب دیا میں بھی اس تحریک کا ایک ادنا سا خادم ہوں بیرے نے فخر سے کہا ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمت گار ہیں کیا آپ پاکستان کی فارن سروس میں ہیں بیرے نے اچانک پوچھا جی نہیں میں نے کہا آپ کو یہ خیال کیوں آیا مشرق وسطی میں جو سیاح آتے ہیں وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں یا وہ گرجوں کے پادری ہوتے ہیں یا ان کا تعلق تیل کے چشموں سے ہوتا ہے بیرے کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی آ گئی سفارت خانوں سے وہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں اور تیل کے چشموں سے وہ ہمارے پیٹ کنٹرول کرتے ہیں پھر اس نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور گردن جھکا کر سرگوشی میں کہنے لگا ہم اخوان ایسے سیاحوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں باتوں ہی باتوں میں بیلے نے مجھے بتایا کہ اس ریستوران کا مالک ایک فلسطینی عیسائی ہے اور یہاں کام کرنے والا ہر بیرہ اسے پانچ سے چھ پاؤنڈ تک ہر ہفتہ تنخواہ دیتا ہے بیرہ ریستوران کے مالک کو تنخواہ دیتا ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ تو الٹی بات ہوئی یہاں یہ بات بالکل سیدھی ہے بیرے نے سنجیدگی سے جواب دیا ہمارا گزارا محض گاہکوں کی بخشش پر ہے امریکن سیاح بہت زیادہ ہیں وہ ہمیں اچھا ٹپ دیتے ہیں اور ہمیں اپنی آمدنی کا دسواں حصہ ریستوران کے مالک کی نظر کرنا پڑتا ہے چائے ختم کر کے میں نے بل طلب کیا آپ میرے مہمان ہیں آپ کا بل میں خود ادا کروں گا بیلے نے بڑے خلوص سے کہا میرا دل چاہتا تھا کہ بیلے سے کہوں کہ بل نہیں تو مجھ سے کم از کم ٹپ ہی قبول کر لے تاکہ ریستوران کے مالک کی تنخواہ میں کمی واقعہ نہ ہو لیکن بیلے کی مطانت اور خلوص کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی جورت نہ ہو سکی وہ مجھے باہر ٹیکسی تک چھوڑنے آیا جب ٹیکسی روانہ ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ریستوران کے ایک بیرے سے نہیں بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے مفکر سے مل کر آ رہا ہوں اس نوجوان بیرے میں ایک اچھے مبلغ کی صداقت اور ایک سچے مومن کی فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ایسے سادہ اور پرکشش کردار میں نے بہت کم دیکھے تھے بہروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں ان میں فلسطین کے عرب مہاجر رہتے تھے مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور چہروں پر وہی فلاکت برستی ہے جس طرح کراچی میں یہاں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرخ سے سیمٹ کی بڑی بڑی عمارتیں بلند ہو رہی ہیں بالکل اسی طرح بیروت میں بھی فلسطینی مہاجروں کے ارد گرد بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے اور چند امریکن سیاح جو ان جھونپڑوں اور مکانوں کی تصویریں اتار رہے تھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی رائزنی فرما رہے تھے خدا کی قسم ایک سیاح کہہ رہا تھا جس دن بھی ان جھونپڑے والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت عمارتوں کو جلانا شروع کر دیا تب سے مشرق وسطی میں کیمونزم کا غلبہ ہو جائے گا بھائی جو تم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کوتاہ اندیش ہو دوسرے سیاح نے اپنے ساتھی کو پیار سے گالی دی کیمونزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتا کیمونزم کا راستہ تو اسی روز ہموار ہو گیا تھا جب ان غلیظ جھونپڑیوں کے درمیان ان معقول عمارتوں کی بنیاد رکھی گئی تھی تم دونوں کتیا کے بچے ہو تیسرے امریکن نے فیصلہ صادر کیا جب تک یہاں اسلام کا جذبہ غالب رہے گا کیمونزم کے آنے یا نہ آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اسلام کا یہ کارآمد جذبہ کئی رنگ سے غالب آتا ہے نزیحہ کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا اس پر نقرئی حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا بیروت بغداد دمشق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں سفری ایجنسیاں اپنے ہدایت ناموں میں متنبع کرتی ہیں کہ مشرقی ممالک میں کچی سبزیاں سلاد اور ٹماٹر نہ کھائیے کیونکہ ان میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں اور کالے یا سفید رنگ کے چلتے پھرتے خیموں میں نہ جھانکیے کیونکہ ان میں عورتیں ہوتی ہیں جب تک مشرقی عورت خود آنکھ نہ لڑائے اس سے آنکھ نہ ملائیے کیونکہ اس سے ان کا مذہب بگڑ جاتا ہے بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میدان کے چاروں طرف لوہے کے خاردار تار کھینچے ہوئے تھے اور پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر معمور تھے میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں اور فضا میں دور تک بولو براز کی عفونت پھیلی ہوئی تھی تمازت آفتاب میں یہ سارا میدان انگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا کچھ ضعیف عورتیں ایک چادر کو پانی میں تر کر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی تھیں ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ لوگ فلسطین کے مہاجر نہیں ہیں بلکہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے کئی کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں جو خوش نصیب ہیں انہیں ہوائی یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے باقی لوگ انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کے اندازے کے مطابق جو باقاعدہ اداد و شمار پر مبنی تھا کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو دو دو تین تین چار چار سال سے بندرگاہ پر انتظار کرنے کے بعد بے نیلے مرام واپس جا رہے تھے اگر علماء کرام کراچی یا بیروت یا قہرہ سے بھی واپس لوٹ جائے تو اسے ایک حاج کا ثواب مل سکتا ہے حاجی کیمپ کے گوشے میں نماز اثر کی جماعت ہو رہی تھی باقی دنیا اسلام کی طرح اس کیمپ میں بھی حاجی زیادہ تھے اور نمازی کم ایک بوڑھی عورت بڑے خضو و خشو سے سر بس تھی اس کی چادر میلی تھی اور کرتے کا دامن پھٹا ہوا تھا یوں اس سارے ماحول پر ایک ایسی علمناک غربت اور صحبت چھائی ہوئی تھی یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سوا اور کیا عرض کر سکتا ہے بے شک ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں ہیں اور یہی لوگ ہمت والے ہیں بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بیت کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو آتے جاتے سیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے فلسطینی مہاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک کونے میں سہما کھڑا تھا ظاہراً وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے تھے مگر ان کے چہرے اپنی زبان بے زبانی سے پکار پکار کر اپنی بھوک اور اپنی بے بسی ہی کی فریاد کر رہے تھے اس خاندان میں ایک چھ یا سات سال کا لڑکا تھا ایک نو سال کی لڑکی تھی ان کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح جسے وقت سے پہلے ہی خزانے پامال کر ڈالا ہو وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی کبھی راہگیروں کی طرف اور کبھی اس سپاہی کی طرف جو بیت کی چھڑی گھما گھما کر بھیک منگوں کو بھگا رہا تھا مجھے رکتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاہت سے پوچھنے لگا کیا آپ ہماری تصویر کھینچنا چاہتے ہیں جس طرح کراچی کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مانگتے ہیں اسی طرح فلسطین کے مہاجر تصویریں کھنچوا کر بخشش کی فریاد کرتے ہیں ان کے خوبصورت خد و خال تیکھے تیکھے نقش اور اداس آنکھیں سیاحوں کے لیے بڑی جازب نظر ہوتی ہیں اور وہ ان کے فوٹو اتار کر فراخ دلی سے بخشش دیتے ہیں اور اس طرح اہل فلسطین پر اپنی ہمدردی منصف مزاجی اور غیر جانبداری کی مہر ثبت کر دیتے ہیں تصویر کی فرمائش سن کر میرا جی چاہا کہ بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لوں اور کہوں میرے معصوم فرشتے ابھی خدا نے وہ مصور پیدا ہی نہیں کیا جو تیری تصویر کا حق ادا کر سکے تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس جھلستی دھوپ میں تیرے پاؤں ننگے اور تیری ہی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خشک ہو چکی ہے وہ تیری ماں ہے جسے قدرت نے شباب کی منزل سے پہلے ہی بڑا کر دیا ہے اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر فریاد لرز رہی ہے لیکن سپاہی کے ڈر سے وہ اپنا منہ نہیں کھول سکی یا شاید اس کے سوکھے ہونٹوں پر ایک غزبناک بد دعا تڑپ رہی ہے جو اس نے اس کے ڈر کے مارے روک رکھی ہے کہ کہیں اس کی بدعا سے دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہو جو آد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قوموں کا ہوا تھا اور وہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ سے ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے تمہیں واپس بلا رہی ہے تاکہ کوئی راہگیر تمہیں زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے اس ننی منی کے پاؤں بھی ننگے ہیں اس کے کپڑوں میں بھی سوراخ ہیں اس کے سنہری بال ریشم کے الجھے ہوئے گچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریالے ہیں ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذرے ابرک کی طرح چمک رہے ہیں اس کی پلکیں گھنی اور نوکدار ہیں اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی بے پناہ گہرائیاں خوابیدہ ہیں اگر یہ بچی آسمان پر پیدا ہوئی ہے اور بنی آدم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا یہ شاہکار بھوک سے مرچھایا ہوا ہے خوف سے سہما ہوا ہے بے گھر ہے بے سہارا اور بے حد اداس ہے اس بچی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی نگہت اور فلسطین کے انگوروں کا رس رچا ہوا ہے اس لڑکی کے وجود میں یروشلم کی ان گنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے اس کی پرورش بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کے زیر سایہ ہوئی ہے اس کی تربیت بھی آسمانی صحیفوں کے ہاتھ ہے جو خدا نے اس عرض مقدس پر نازل فرمائے اس لڑکی کے اباؤ اجداد ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہو رہے ہیں لیکن آج یہ لڑکی روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ننگے پاؤں اور ننگے سر بیروت کی گلیوں میں پریشان حال ٹھوکریں کھا رہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اچانک وہ گھر یاد آنے لگا ہے جہاں سے وہ دو ڈھائی ہزار سال قبل خدا نے انہیں نکال باہر کیا تھا یہودیوں کا سب سے نیا صحیفہ بال فور ڈیکلیریشن ہے جو دو نومبر انیس سو ستارہ کو برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اور جس میں بشارت دی گئی تھی کہ شاہ انگلستان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہر ممکن مدد کرے گی جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کر رہے ہیں اگر اسی جذبہ سے انہوں نے اپنی الہامی کتاب تو ریت کو اپنایا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو انگنت صدیوں تک دربدر کی خاک نہ چھاننی پڑتی اے بنی اسرائیل وہ دن یاد کرو جب خدا نے تمہیں سارے جہان کے لوگوں سے بڑھایا تھا جب خدا نے تمہیں قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا تھا جو تمہیں بڑے دکھ دیتے تھے تمہارے بچوں پر تو چھری پھیرتے تھے لیکن تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے جب خدا نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تم کو بچا کر فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا جب خدا نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے پانی کے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اے بنی اسرائیل وہ دن بھی یاد کرو جب خدا نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ گے اور خدا کی آیات کو سستے داموں نہ بیچو گے لیکن تم نے یہ وعدہ ایفا نہ کیا اور تم نے بڑی ہٹ ڈھلمی سے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تم نے منو سلوا کی نعمت سے اکتا کر ساگ پات اور ککڑی اور لہسن اور مسور و پیاز کی فرمائش کی اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کا حکم دیا کبھی تمہیں آسمانی بجلی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دیے گئے کبھی تمہارے سر پر تور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا اے بنی اسرائیل بے شک تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہلیں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پانی رسنے لگتا ہے اے بنی اسرائیل آج تمہاری نسل بھی اسی طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام تو ریت کی شکل بدل دی تھی تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے اس میں اسرائیلی خون کی امیزش بہت ہی کم ہے ہزاروں سال سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو اور تمہاری نسل دوسری قوموں میں خلط ملط ہو کر اب اپنی امتیازی حیثیت نہیں رکھتی یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلستان میں اپنی مرضی کے پیغمبر تلاش کر رکھے ہیں اور تمہاری موجودہ تو ریت بالفور ڈکلیریشن مینورٹ ہے لیکن یاد رکھو اس عرب بچی کا سہما دل اور اس کی غمزدہ ماں کی دبی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ تور سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرح لٹک رہی ہے اس معصوم بچے کی بے بس نگاہوں تلے غزبناک اور قہرناک بجلیاں تڑپ رہی ہیں اگرچہ آج کل بندر نچانے کا رواج عام نہیں ہے لیکن اگر خدا اپنی بات کا سچا ہے تو تم امریکہ اور انگلستان میں ڈھلے ہوئے سونے اور چاندی کے بچھڑوں کی جس قدر چاہے پوجا کرو لیکن عذاب کا جو چکر تمہارے پاؤں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی